حضرات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہے اور کچھ ہمیں مزید دینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا دامن تنگ ہو لیکن اللہ اس کو وسیع فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس ایک اور نعمت غیر مترکتبہ حضرت کی صورت میں بھیج دی ہے میری مراد حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب مکی دامت برکاتہم العالیہ وہاں سعودی عرب سے میں رہتے ہیں مدینہ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں وہاں سے تشریف لائے ہیں تو اس فقیر کو کل پیغام ملا تھا کہ حضرت تشریف لانا چاہتے ہیں تو میں میں نے کہا کہ پیغام دینے والے کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے بڑی مہربانی بہت بہت مہربانی ہوگی ہماری خوش قسمتی اگر وہ تشریف لے آئیں گے تو الحمد حضرت تشریف لے آئے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ سے آپ کی کچھ قیمتی باتیں سن لیں اور اس کے بعد اپنے کام کو آگے چلائیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اطمینان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے